کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے آج بڑے گناہ کی پہچان نمبر سات پر ہماری گفتگو ہوگی اس سے پہلے چھ علامات آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں ساتویں علامت یہ ہے کہ جن گناہوں پر لفظ کفر اور شرک کا استعمال ہوا ہو وہ گناہ بڑے گناہ میں شمار ہوتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے اوپر کفر اور شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ بڑے گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے مثال کے طور پر نمبر ایک غیر اللہ کی قسم کھانا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفرا او اشرک جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے یا تو کفر کیا یا تو شرک کیا ابو داود اور ترمیزی کی روایت ہے اور امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اور دیگر محدثین نے صحیح قرار دیا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ماں باپ کی قسم کھانا باپ دادا کی قسم کھانا اولاد کی قسم کھانا بیوی کی قسم کھانا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا یہ کیا ہے یا تو کفر ہے یا تو شرک ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر چیز رائج ہے لوگ اپنی بیوی کی قسم کھاتے ہیں بچوں کی قسمیں کھاتے ہیں سر کی قسم کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کلمے کی قسم کھاتے ہیں حالانکہ کلمہ وغیرہ کی بھی قسم کھانا صحیح نہیں ہے قرآن کی لوگ قسمیں کھاتے یہ بھی صحیح نہیں ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے تو یا تو یہ کفر ہے یا تو شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا اور ظاہر بات یہاں پر کفر سے مراد چھوٹا کفر ہے اور شرک سے مراد بھی چھوٹا شرک ہے نمبر دو مسلمان کا قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شباب المسلم فسوق و قطال کفر مسلمان کا گالی دینا کیا ہے یہ فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ مسلمان کا قتل کرنا یہ کفر ہے لفظ کفر یہاں ہمارے نبی نے استعمال فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے اور یہاں پر کفر سے مراد کیا ہے چھوٹا کفر ہے بڑا کفر مراد نہیں ہے کیونکہ مسلمان کا قتل کرنا یہ بڑا کفر نہیں ہے جس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جائے اللہ یہ کہ اگر مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتا ہو اسے حلال سمجھتا ہو کہ مسلمان کا قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہے تو جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے اگر اسے کوئی حلال سمجھے تو یہ بڑا کفر ہوتا ہے جیسے سود حرام ہے کوئی کہنے سود جائز ہے زنا حرام ہے کوئی کہ نہیں بھائی زنا حلال ہے شریعت کے اندر عزب اللہ ظالم تو گویا کہ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دیا اور اپنے آپ کو شارے سمجھ لیا کہ میں جو چاہوں وہی صحیح ہوگا جو میں کہوں گا تو اسی صورت میں بڑا کفر ہو جائے گا تو اگر کوئی مسلمان کو قتل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا گناہ ہے بڑا گناہ ہے لیکن وہ قتل کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ چھوٹا کفر ہے بڑا کفر نہیں ہے لیکن ہے یہ بڑا گناہ نمبر تین نوحا کرنا کرنا ماتم کرنا جیسا کہ زمانے جاہلیت کے اندر رائش تھا کہ لوگ اپنے میتوں پر نوحا اور ماتم کرتے تھے نمبر چار کسی کے خاندان یا نصب میں تانہ زنی کرنا عیب نکالنا اپنے خاندان کو اونچا سمجھنا اور دوسرے کے خاندان کے اندر تانہ زنی کرنا کیڑے نکالنا عیب نکالنا اور اس کی توہین کرنا خاندان کی بنیاد پر یہ کیا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے اللہ نے لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا تعارف کے لیے لیکن معیار قبیلہ نہیں رکھا معیار تقوا اور دینداری رکھا ان نہ اکرم اکم میں اند اللہ احتقاک میں سب سے زیادہ معزد اللہ کے نزدیک ہوا ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں خاندان کی بنیاد پر کسی کو منظرت نہیں ملتی ہے مقام نہیں ملتا عمل کی بنیاد پر اور عقیدے کی بنیاد پر دینداری اور تقوا کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر ملتا ہے تو نوحہ کرنا کسی کے خاندان نسل میں تانہ زنی کرنا ان کے لیے کفر قلم استعمال کیا گیا لہٰذا یہ بڑے گناہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فنطان فنا سے ہما بہم کفرم دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے درمیان لوگوں کے اندر ہوں گی لیکن وہ کفر ہیں کیا ہیں انیاحت المیت میت پر نوحا کرنا و تعنف الانصاب اور نصب میں خاندان میں تانا زنی کرنا کسی کے خاندان میں سی مسلم کی روایت میت پر نوحا کرنا یہ بڑا گناہ لفظ کفر کا ہمارے بھی نے استعمال کیا یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں میت پر نوحا کرنا موجود ہے جاری ہے اور مرنے والا اس سے منع نہیں کرتا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اوپر بھی نوحہ اور ماتم کیا جائے گا جیسا کہ اس کے خاندان میں رائج ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے لوگوں کو اس گناہ سے منع نہیں کیا تو وہ بھی مجرم مانا جائے گا جیسا کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم رسولغدیث ہے المیت و ادب و بکائے الہی میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے نوحا کرنے کی وجہ سے کیوں اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ ہمارے اوپر بھی نوحہ اور ماتم کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے منع نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کو عذاب دیا جائے گا تو نوحہ کرنا کسی کے نصب میں خاندان میں کیڑے نکالنا عیب نکالنا یہ کفر ہے اور یہ بڑا گناہ ہے لیکن یہ چھوٹا کفر ہے ایسی باب سے نسبت ختم کرنا نمبر پانچ باپ سے نسبت ختم کرنا یعنی اپنی نسبت اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف کرنا یہ کیا یہ بھی کفر ہے اور یہ بھی بڑا گناہ ہے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ محمد بالحق کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا وہ علیہ الکتاب اور آپ پر کتاب نازل فرمائی قرآن نازل کیا وہ کان اللہ ان الرجم اور جو اللہ نے نازل کیا تھا ان میں سے ایک آیت رجم کی بھی تھی فقر ہاں و عقلہ ہاں و عینا ہاں ہم نے اس آیت کو پڑھا اس کو سمجھا اس کے معنی مطلب کو سمجھا اور یعنی اس آیت کو اور کون سی آیت تھی کہ وہ شیخ و شیخ ادا ذنیہ فرج فرجو مہما کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو رضم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضم نابا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے اس کے بعد رضم کیا وہ اخشا طالب النا سے زمان قائل مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب لمبا زمانہ ہو جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے یا کوئی کہنے والا کہے وہ اللہ مان آیت الرجم رضم فی کتاب اللہ اللہ کی قسم ہم رضم کی آیت کو اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے ہیں فیض الوبتر کے فرید الطن اللہ تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس فریضے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے جس کو اللہ نے نازل کیا تھا قرآن میں آیت تھی لیکن منسوخ ہو گئی لفظ منسوخ ہوا لیکن عمل منسوخ نہیں ہوا اسی لیے ہمارے نبی نے رزم کیا آپ کے بعد صحابہ نے رزم کیا اور یہ قیامت تک کے لیے ہے لہذا آیت کا انکار کرنا یہ رزم کا انکار کرنا یہ کیا یہ گمراہی ہے جیسا کہ خوارج نے کیا خوارج یہاں کا رزم نہیں ہے کیونکہ وہ حدیثوں کو نہیں مانتے کہتے ہیں قرآن میں رزم کا ذکر نہیں اس لیے ہم رزم نہیں کریں گے تو اگر کوئی رزم کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے جو پیشوا ہیں وہ خوارج لوگ ہیں خوارج نے کام کیا تھا جو جو بھی یہ کام کرے گا انہی میں ان کا شمار کیا جائے گا اس مسئلے کے اندر بطور خاص تو جو ان کے ہاں حدیثوں کی اہمیت نہیں ہے یا جو حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں ان کے ہاں رجم نہیں ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی بات فرمائی کہ ہو سکتا ہے ایسا زمانہ آئے کہ لوگ انکار کر دیں کہیں کہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے اس لیے انکار کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے رجم کیا ہم نے اس کے بعد رجم کیا اگر یہ منسوخ ہوتا تو ہمارے بھی نہیں کرتے یا آپ کے بعد خلفا نہیں کرتے صحابہ نہیں کرتے لیکن انہوں نے رجم کیا اس کا مطلب یہ کہ اس کا حکم باقی اور قیامت تک کے لیے ہے اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ کیا ہے وہ گمراہ شخص ہے جیسا کہ خود عمر رضی اللہ فرمایا کہ وہ گمراہ ہوگا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک نازل کردہ فریضے کا اس نے انکار کر دیا اس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا وہ رجم فی کتاب اللہ حق علام علام ازا احسن من الرجال رجال اور اللہ کی کتاب میں اس آدمی کے اوپر مرد یا عورت جو شادی شدہ ہوں ان کو رجم کرنا یہ حق ہے اللہ کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے عیدا قامت البینہ لیکن اس کی شرطیں ہیں جب شرطیں ہوں گی تبھی رزم کیا جائے گا جب دلیل موجود ہو گواہ موجود ہو اوکان الحبل یا حمل پائے جائے اول اعتراف یا اعتراف کر لیں زنا کرنے والے تو اس صورت میں ان کو رجم کر دیا جائے گا یہ حق ہے اور یہ قرآن کے اندر موجود تھا اگرچہ اس کی تلاوت ختم ہو گئی منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم باقی ہے اور قیامت تک یہ حکم باقی رہے گا کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا غلط نہیں کر سکتا قرآن کے اندر تو بہت ساری باتیں موجود نہیں ہیں تو کیا ہم ان کا انکار کر دیں گے کتنی باتیں قرآن کریم کے اندر نہیں سے پہلے میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں مثالوں کی ضرورت نہیں لیکن یہ ہے کہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو ان دونوں کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ حدیث قرآن کا بیان ہے اللہ رب العالمین نے دین کے بیان کی ذمہ داری پہ نبی کو دی تھی کچھ باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی نازل کی کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ مبارک میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا لہذا دونوں وہی ہیں اور ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہے لہذا قرآن میں آ جائے تو بھی اس کا ماننا ضروری ہے حدیث کے اندر آ جائے تو بھی اس کا ماننا وہ اسی ضروری ہے کیونکہ دونوں حجت ہیں دونوں دریل ہیں پھر کیا فرماتے سما ان نہ کرو فیما نہ کرو من کتاب اللہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بھی پڑھتے تھے اللہ ترغبو ان آبا کم فعین نحو کفرم بکم کہ تم اپنے آبا سے اعراض مت کرو اپنے یعنی اپنے باپ باپ کی طرف نسبت کو نہ چھوڑو فعن کفرم بکم ان ترغبو ان آبا کم کیونکہ یہ کفر ہے اگر تم نے اپنے باپ سے اعراض کر لیا اپنی نسبت ختم کر لی تم نے باپ سے کسی اور کی طرف تم نے نسبت کر دی تو یہ کیا ہے یہ کفر ہے یا یہ تھا کہ ان نہ نقف انتر انترغبو ان آبا کم یہ کفر ہے تمہارے پاس تمہارے ساتھ کہ اگر تم اپنے آبا سے اپنے باپ سے اعراض کرو گے نسبت ختم کر لو گے کسی اور کی طرف نسبت کرو گے تو کیا ہوگا یہ کفر ہے یہ بھی قرآن کریم کے اندر آئے تھی یہ صحیح سننا کے اندر بیان کے اور یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا جو شروع کا حصہ ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی واقعہ موجود ہے یعنی رسم کا جو واقعہ ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے درج موجود ہے لیکن یہ جو بات کی جو بات ہے کہ کفر والا مسئلہ کہ اگر کوئی اپنے باپ سے اعراض کرتا ہے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر نہیں ہے البتہ جہاں تک رجم کا مسئلہ ہے یا رجم کی جہاں تک بات ہے تو بات قرآن بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے ایسے ابو دلانوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے سن لا ترغبو ان فمن رغب ابی فقد کفر یہ صحیح اور سے مسلم کی روایت ہے کہ اپنے باپ داداؤں سے اعراض مت کرو ان سے اپنی نسبتوں کو ختم نہ کرو جس نے اپنے باپ سے نسبت ختم کر لی اس نے کفر کیا اس نے کیا کیا اس نے کفر کیا تو اسے معلوم ہوا کہ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا کسی کو اپنا باپ بنا لینا اپنے باپ کو چھوڑ کر کے کہ باپ دیہاتی ہے باپ ان پڑھ ہے اور یہ بہت آگے نکل گیا بڑے اونچے سوسائٹی کے اندر پہنچ گیا اور بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہو گئے سربراہوں سے اور بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکوں سے اب وہ اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آر محسوس کرتا ہے تو کسی اور کی طرف منسوب کر لیتا ہے اور باپ کی نسبت چھوڑ دیتا ہے تو اللہ یہ کفر ہے لیکن یہ چھوٹا کفر ہے ایسی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بخاری مسلم کی روایت لئی سمن رجول غیر ابھی ویا علم و اللہ کفر کہ جس آدمی نے بھی جانتے ہوئے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی تو اس نے کفر کیا امن ادا قوم اللہ صلی ہم فلِ طب مقد من النار اور جس نے ایسی قوم کی طرف دعویٰ کیا جس میں سے وہ نہیں ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے یعنی خاندان کی طرف اس نے نسبت کر دی اس کا تعلق اس خاندان سے نہیں ہے اس قوم سے نہیں ہے اور اس نے اپنی نسبت ادھر کر لی تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے اور باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا یہ کفر ہے اور جس پر بھی کفر کا لفظ استعمال ہو شریعت کے اندر وہ بڑا گناہ ہوتا ہے نمبر چھ نعمتوں کی ناشکری کرنا احسان فراموشی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے اس پر بھی کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہ جل کے ارشاد ہے وضرب اللہ مثلا اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے قریتن ایک گاؤں کی یا ایک بستی کی کانت امینت مطمئن وہ امن میں امن کے اندر تھی اطمینان کی حالت میں تھی آمنت مطمئنہ یا حارض کو ہار من کل مکان اس کو ہر طرف سے وافر رزق ملتا تھا اس کے پاس رزق آتا تھا وافر تعداد میں امن و امان کے اندر وہ بستی تھی اطمینان کے اندر تھی کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں تھی فق فرت بے اللہ اس نے اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا نا شکری کی فضا اللہ لباس الجو اب الخوف اب کام اسنعن تو اللہ نے ان کے کاموں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اللہ اکبر امن کو چھین لیا رزق چھین لیا اطمینان چھین لیا خوف کے سائے میں جینے لگے اور بھوک اور کا لباس اللہ نے پہنا دیا یعنی فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے خوف کے سائے میں جینے لگے ہمیشہ جیسے انسان کا کپڑا اس کے ساتھ ہوتا ہے اسی طریقے سے خوف ان کے ساتھ رہنے لگا اور گھر کے اندر بھی خوف باہر بھی خوف ہر جگہ خوف ہی خوف اور اس طریقے کی زندگی کو گزارنے لگے اللہ نے سزا کیوں دیا کیونکہ انہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو ناشکری کرنا یہ کفر ہے اور یہ بڑا گناہ ہے اس طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ رائے تو نار فلم اور میں نے جہنم بھی دیکھی تو آج جیسا برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ رائے تو اکثر اہلیہ اور میں نے جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا کارول یا رسول اللہ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کیا فرمایا بے کفر ہند ان کے کفر کی وجہ سے قیل یکفر نبی اللہ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر قال یکفرن العشیر تمہارے نبی نے کیا فرمایا شوہر کی ناشکری وہ یکفرن الحسان اور احسان فراموشی یعنی یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں لو لوحسن دہرا اگر تم کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تم مرا من کا شیئن پھر انہوں نے کوئی اونچ نیچ دیکھ لی تمہارے اندر تو کیا کہتی ہیں قالت ما ماں تم من کا خیر قط تو وہ بھائی اٹھتی ہیں کہ ہم نے کبھی تمہارے اندر خیر نہیں دیکھی یعنی یہ فطرت ہے عورتوں کی ناشکری اپنے شوہر کی احسان فراموشی شوہر کتنا اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے لیکن اگر کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو یہ چیز ان کے اندر ہو جاتی ہے اور یہ عام طور پر یہ چیز دیکھی گئی ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا تو اس سے معلوم ہوا کی نعمتوں کی ناشکری کرنا احسان فراموشی کرنا یا شوہر کی ناشکری کرنا یہ کیا ہے یہ کفر ہے اور یہ بڑا گناہ ہے تو کہ اس کے لیے لفظ کفر کا استعمال کیا گیا نمبر سات کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ بھی بڑا گناہ ہے اور اس کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کروائے تھے یدا اقار اور رجو الخیر جب کوئی مسلمان اپنے بھائی سے کہتا یا کافر یعنی اسے کافر کہتا ہے فقط با عہد تو یہ کلمہ دونوں میں سے کسی ایک پر صادق آتا ہے ف انکا نہ کما قال جسے کافر کیا کہا گیا اگر ہے وہ ایسے ہی تو وہ ہو جاتا ہے وہ اللہ رجاعۃ ورنہ کہنے والے پر یہ کلمہ لوٹ آتا ہے یعنی کسی کو کافر کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے مومن ہے اللہ پر ایمان لانے والا ہے لہذا کسی کو کافر کہنا قطع صحیح نہیں ہے یہ کافر کہنے کے لیے شروط ہیں اور کچھ رکاوٹیں ہیں جب تک وہ ساری شرطیں نہیں پائی جائیں گی اور ساری رکاوٹیں دور نہیں ہو جائیں گی کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا اور یہ کام علماء کا ہے اور ہر عالم کا بھی نہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہیں ان کا یہ کام ہے کافر کہنا کسی کو اور ان پر حجت قائم کرنا تو شروط ہوتی ہیں جب وہ تمام شرطیں پائی جائیں گی اور تمام رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی تب جا کر کے کسی کے اوپر کافر کا لفظ استعمال کیا جائے گا لہذا یہ معمولی کلمہ نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر نعوذ باللہ یہ چیز بہت رائج ہے کہ لوگ کسی کو منافق کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں وہ تو کافر ہے وہ تو فلاں ہے حالانکہ اللہ کے سر کہتی اس ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ اگر جسے کافر کہا گیا اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے یعنی گویا کہ اس نے اپنے آپ کو کافر کہہ دیا نعوذ باللہ من ظالم کتنی سخت وعید ہے کس قدر جرم ہے یہ کہنا اور یہ کفر ہے میرے بھائی کسی کو کافر کہنا لیکن یہ کفر اصغر ہے چھوٹا کفر ہے لہذا انسان کو اسے توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو کافر کہنے کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا گیا ہمیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے حکمت کے ساتھ احسان اور بھلائی کے ساتھ خیر کے ساتھ اچھی معزت کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا کن تم خیر اما تم بہترین امت ہو اخرجت الناس تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو امرون بالمعروف تم معروف کا حکم دیتے ہو وہ تمرون بالمعروف و تنہا من کر اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہو کس کے ساتھ حکمت اور بھلائی کے ساتھ مجادل ہم بلتی ہے احسن اچھی طریقے سے لوگوں سے جدال کیجیے یا لوگوں سے بات کیجیے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیجیے تو حکمت کے ساتھ اچھی معزت کے ساتھ ہمیں لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے کسی کافر کہنے سے دین کی شاعت نہیں ہوگی بلکہ دوریاں پیدا ہوں گی آپس میں اختلاف ہوگا اور اس طریقے سے نفرت پیدا ہوگی لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے ہمیں لوگوں کو قریب کرنا لوگوں کو جوڑنا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف حکمت کے ساتھ بلانا ہے لہذا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چیز رائج ہے یہ قطام جائز نہیں ہے حرام ایسا کرنا کیونکہ اگر وہ کفر کا کام کرتا بھی ہے کوئی آدمی تو بھی کافر نہیں ہو جاتا اس عمل کو کفر کہا جائے گا لیکن اس کے کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا اس کے کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا عمل کے اوپر اطلاق ہوگا کہ کفر کا عمل ہے لیکن اس کے کرنے والے پر کفر قلم استعمال نہیں کیا جائے گا ہمارے بھی نے شراب پر لانت بھیجی لیکن ایک شخص لایا گیا اور آپ نے اس کے اوپر شراب کے کوڑے لگائے لوگوں نے لانت بھیجی ہمارے بھی نے کہا کہ نہیں اس پر لانت مت بھیجو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو شراب پر لانت آپ نے بھیجی لیکن اس آدمی پر آپ نے لانت نہیں بھیجا اس لیے عمل جو ہے گناہ اس پر آپ کفر لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنا کفر ہے یہ گناہ کفر ہے لیکن کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ تمام شرطیں نہ پائی جائیں اور شرطوں کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں ہو سکتا ہے جہالت کی بنا پر کر رہا ہو علمی کی بنا پر کر رہا ہو مجبور اسے کر دیا گیا ہو یہ سب رکاوٹیں ہوتی ہیں اور اس اس نادانستہ طور پر اس کے منہ سے کفر کا لفظ نکل گیا جیسے اس بندے آدمی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا غلام میں تیرا رب ہوں یہ کفر ہے ایسا کرنا اور یہ کافر ہو جاتا ہے انسان لیکن خوشی کے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکا اور یہ بات اس نے کہہ دی تو کیا وہ کافر ہو گیا نہیں وہ کافر نہیں ہوا تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے آج جو ہمارے ہاں کم پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں یا نئے نئے جو لوگ آتے ہیں پہلے کفر و شرک کے ماحول میں تھے اللہ ان کو توفیق دی الحمد لیکن اس ماحول میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر فتوا لگانا شروع کر دیتے ہیں یا جو کفر و شرک کے ماحول میں ہیں ان کے علماء بھی آپ دیکھیں گے جو اہل بدعت ہیں اہل ذیغ و ضلال ہیں وہ دوسروں کے اوپر کفر کا بہت فتوا دیتے ہیں لیکن جو اہل سنت الجماعت حقیقی معنوں میں صلب صالین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ کسی پر کفر کا فتوا نہیں لگاتے کیونکہ عمل کفر ہونا ایک الگ بات ہے اور اور کافر ہونا ایک الگ مسئلہ ہے دونوں کے اندر دونوں دو مسئلے ہیں اس لیے دونوں کے اندر تفریق کرنا ضروری امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل باطل پر کتنا رد کیا ان کی پوری زندگی اس پر گزر گئی اہل باطل اور جو اہل فلسفہ ہیں اور اس طریقے سے جو اہل لہ دہل و زلال ہیں اہل بدعت ہیں صوفیہ ہیں اور جہمیہ اور معتزلہ اور اس طریقے سے سب لوگوں پر آپ نے رد کیا انہوں نے کہا کہ اگر یہ میں عقیدہ رکھ لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا لیکن یہ ان لوگوں کو میں کافر نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کے پاس جہالت ہے ان کے پاس علم نہیں ہے یا اور ان کے پاس بہت ساری رکاوٹیں ہیں بہت سارے آزار ہیں تو آپ نے ان کے اوپر کفر قلب نہیں کافر ان کو قرار دیا تو اس لیے میرے بھائی مسئلہ بڑا سنگین ہے یہ یہ مسئلہ بہت سنگین ہے کوئی ہمیں کافر کہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے کوئی ہمارے گھر میں چوری کرے تو ہم اس کا بدلہ چوری کے ساتھ نہیں کرتے کہ جا کر کے ہم اس کے گھر میں بھی چوری کر لیں یا کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے تو ہم اس کا بدلہ یہ دیں کہ ہم اس کے ساتھ بھی جھوٹ بولے نہیں یہ ہمارا منہج اور مسلک نہیں ہے یہ صلب سالین کے نقش قدم پر چلنے والوں کا مسلک نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا اسے ملے گی جو کسی کو کافر کہتا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی لیکن ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں زبان کا صحیح معنی میں استعمال کریں صحیح جگہ پر اور کسی کو کافر قطع نہ کہیں کسی کو کافر نہ کہا جائے یہ ایسا کرنا قطان درست نہیں آٹھویں چیز یہ ہے کہ نماز چھوڑنا یہ بھی کفر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ لیکن یہ بڑا کفر نہیں ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا تھا کہ نماز کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے اور اس کے اس کی رکنیت کا انکار کرے تو بلا شبہ و کافر ہو جاتا ہے جیسے اور دیگر مسائل کے اندر لیکن اگر انسان نماز کی فرضیت کو مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نماز رکن ہے دوسرا رکن ہے بہت اہم عبادت ہے لیکن اعتراف کرتا ہے کہ میں سستی کی بنا پر نماز نہیں پڑھ پاتا تو اسی صورت میں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا یہ صحیح اور یہی صحیح ہے اس کے اندر بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے یہ لیکن وہ بالکلیہ کافر نہیں ہوتا دن اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا جو انسان نماز نہ پڑھتا ہو ہاں ضروری یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہو اگر انکار کر دے گا فرضیت کا تو کافر ہو جائے گا کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے یا اس طریقے سے روزے کی فرضیت کا انکار کر دے کہ روزہ اسلام کے اندر فرض نہیں ہے تو جو عبادات ہیں وصول ہے اس کا انکار کر دے یا جو شریعت کے اندر حرام ہے اور اس کی حرمت واضح ہے ایک دم اس کو حلال کر لے جھوٹ کو حلال کر لے زنا کو حلال کر لے رشوت اور سود کو حلال کر لے تو اسی صورت میں وہ بھی کافر ہو جاتا ہے تو نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے اس پر کفر کا استعمال کیا گیا لیکن وہ بندہ اسلام کے دائرے سے نکلتا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی ان نبین البین شرک القفر ترک الصلاح آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا جاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت تو یہاں پر نماز کے چھوڑنے پر آپ نے شرک اور کفر کا استعمال کیا لہذا اسے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے اس طریقے سے عبداللہ بن شقیق بن سلمہ مشہور و فرماتے ہیں کہ صحاب کرام نماز کے چھوڑنے ہی کو کفر سمجھتے تھے اس کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے تو یہ سنتے مرزی کی صحیح روایت ہے لیکن یہاں بھی کفر سے مراد جو ہے چھوٹا کفر ہے لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ نماز چھوڑنا یہ بڑا گناہ ہے اس پر کفر اور شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ چند بڑے گناہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا آج کا جو درس تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ جو گناہ یا جن گناہوں پر کفر اور شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہو قرآن کے اندر یا سنت کے اندر تو وہ بڑا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے ہم نے چند مثالیں آپ کے سامنے دی اور بھی مثالیں موجود ہیں شریعت کے اندر لیکن میں سمجھتا ہوں کتنی مثالیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ ربینہ محمد و علیہ و صحب اجمعین و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم اور اللہ وبرکاتہ